ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت کا لغوی معنی ہے ذلت اور خشو خضو شریعت اسلامیہ میں عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے کمال محبت کے ساتھ انتہائی درجہ کا خشو خضو اور خوف شامل ہو استعانت کا مفہوم یہ ہے کہ حصول نفع اور دفع ضرر کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے ضرور پورا کرے گا اس آیت کریمہ میں عبادت و استعانت دونوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے ان کی نفی کی گئی ہے عربی زبان میں اگر مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو حسر کا معنی دیتا ہے یعنی اس فعل کو اسی مفعول کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور دوسروں سے اس کی نفی ہو جاتی ہے تو گویا آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے اور نہ اس جیسا کسی سے ڈرے نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے صرف اسی پر توکل کرے نظر و نیاز خوشو خضو تزل و تعظیم اور سجدہ و تقرب سب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے لیکن انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پس پشت ڈالا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا غیروں سے مدد مانگی شرک کے ارتکاب کے لیے بہانے تلاش کیے اور اللہ کے بجائے انبیاء اولیاء صالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگو اس شرک سے بچو یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے مسند احمد حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ایا کا نابود و ایا کا نستعین کہے اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ اپنے عقید توحید کو شرک کی آلائشوں سے پاک کرتا رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تجھی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے اور اپنے تمام امور میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو توحید کی تین قسمیں اس صورت میں توحید کی تینوں قسموں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے نمبر ایک توحید ربوبیت رب العالمین سے ماخوذ ہے توحید ربوبیت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق و رازق اور مالک و مدبر صرف اللہ تعالی ہے نمبر دو توحید الوحیت لفظ اللہ اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سے ماخوذ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے نمبر تین توحید اسماع و صفات کلمہ الحمد سے ماخوذ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ کے جتنے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے نہ ان کا انکار کیا جائے نہ ان کی مثال بیان کی جائے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ تشبیح دی جائے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف و مجھول و سوال و والایمان بدا ول ایمان و بہی واجب یعنی استوا معلوم ہے اس کی کیفیت مجھول ہے یعنی یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے یعنی اسلاف کرام کبھی اس کی کرید میں نہ پڑے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے